یہ غازیوں کے گھوڑے یہ غازیوں کے مرکب یہ مجاہدین کے ہمدم یہ ان کا حسن منصب یہ غازیوں کے گھوڑے یہ غازیوں کے مرکب یہ مجاہدین کے ہمدم یہ ان کا حسن منصب مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم خود اللہ بل آدیا بل آدیات زبہ موریات کدہ یہ غازیوں کے گھوڑے یہ غازیوں کے مرکب یہ مجاہدین ہمدم یہ ان کا حسن منصب یہ غازیوں کے گھوڑے یہ غازیوں کے مرکب یہ مجاہدین کے ہمدم یہ ان کا حسن منصب مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم خود اللہ بل آدیات آدیاتی سب کدہ بل آدیات زبہ بلوریات کدھا کفار کی صفوں میں تیزی سے گھسنے والے دشمن کے لشکروں پر فوراً جپٹنے والے کفار کی صفوں میں تیزی سے گھسنے والے دشمن کے لشکروں پر فوراً جپٹنے والے چنگاریاں اڑا کر دشمن پہ بولنے اللہ بل آدیا زبہ پلموریاد گدھا پل آدیات زبہ پلموریاد گدھا باتل کی چامنی پر آفت کے ڈانے والے الہاد کی سپاہ میں پگدل مچانے والے باتل کی چامنی پر آفت یہ ڈانے والے الہاد کی سپاہ میں پگدل مچانے والے چستی میں ہے یہ طوفان تیزی میں مجھے دریا بل آدیات زبغا پل موریات گدھا بل آدیات زبغا پل موریات گدھا فیلان خوش بدن ہے مضبوط جسموں والے پتھر سے نال ان کے اولاد میں ہے ڈالے خوش بدن ہے مضبوط جسموں والے پتھر سے نال ان کے میں ہے ڈھالے فطرت وفا ہے ان کی جا بازی ان کا پیشہ بل آدیات زبہ بل موریات کدہ بل آدیات زبہ بل موریات کدہ پیشانیوں نے ان کی برکت کا تاج پہنا سچ سچ ہے سچ رہے گا سچے نبی کا کہنا پیشانیوں نے ان کی برکت کا تاج پہنا سچ سچ ہے سچ رہے گا سچے نبی کا کہنا اعزاز ان کو حاصل یہ حشر تک رہے گا آدیات فلمو آدیاتی سب یاد گدھا ہے شاہ سوار ان کے دنیا میں مانے ہوئے بڑھتے ہیں شر کی جانب بندوق تانے ہوئے ہے شاہ سوار ان کے دنیا میں مانے ہوئے بڑھتے ہیں شر کی جانب بندوق تانے ہوئے ظالم کے بازوں کو کامن کا ہے کچن یاد زبہ گدھا بل آدیات زبہ بل موریات گدھا ان کی لگام تھامے رب کے منیب انسان بڑھتے ہیں جنگ گہنے جب ریزانے ایما ان کی لگام تھامے رب کے منیب انسان بڑھتے ہیں جنگ گہنے جب ریز گانے ایما محمی ان کو رکھے سدا سو پاون آدیات زبغا فلمور موریات کدھا ون آدیات زبغا پلمور موریات کدھا فرسان دین کئی تبلیغ پر جب آئے جوشے جہاد میں وہ دریا میں کود جائے فرسان دین کئیم دین پر جب آئے جوشے جہاد میں وہ دریا میں کود جائے ڈر جائے موجوں سے بھی یہ گھڑ سوار دستا بل آدیات زبہ موریات کدھا بل آدیات زبہ موریات کدھا ان کے ربات سے سن دن کا دیپا کرنا اللہ کے رستے میں تیار ان کو رکھنا ان کے ربات سے سن دن کا دفاع کرنا اللہ کے رستے میں تیار ان کو رکھنا اے مجاہدین اسلام فرمان ہے یہ رب کا بل آدیات زبہ بل موریات گدھا بل آدیات زبہ موریات کدھا آدیات زبہ بل موریات کدھا بل آدیات زبہ بل موریات کدھا بل آدیات زبہ بل کدا ول آدیات زبا فل موریات کدھا ول آدیات زبا فلوریاتی کدھا ول آدیات زبا